حضرت وزر رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یوں مانگا کرتے تھے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہ انی اوزب کا من الجو اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بھوک سے فاقے سے بے سے زجیر اللہ یہ بڑی تکلیف دیر رات گزارنے والا ساتھی ہے مراد یہ ہے کہ خدا میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ بھوک جب لگتی ہے انسان کو بھوک سجاتی ہے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور چین حرام ہو جاتا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں جی اللہ یہ بہت ہی برا تکلیف دے رات کا ساتھی وہ برتن خیانہ اور اللہ خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں انہا بستل بتانا اور اللہ یہ بہت ہی بری ہمراز ہے یعنی ہر وقت ساتھ رہنے والی عادت ہے اگر خیانت کی عادت پڑ گئی تو بھی بربادی ہے اور بھوک اور فکر و فاقہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو جو اگر چمٹ گئیں تو بڑی ہی تکلیف کے ساتھ زندگی زندگی کی رہنمائی کریں گی اس لیے دوسری طرف آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کھانا کھلانا اس کو نیکی کے اعلیٰ ترین اعمال میں سے ارشاد فرمایا ہے بہت ہی اس کی تعریف آئی ہے کتاب و سنت میں وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آدمی بھوک لگ جاتی ہے اور بھوکا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سے گناہوں کے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول محض البلاغہ میں نقل کیا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دو آدمیوں سے ہمیشہ بچو شریف آدمی جب وہ بھوکا ہو جائے اور کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے اسی وجہ سے کہ جب آدمی شریف ہو اور اسے بھوک ستائے تو اس کی ذہانت پھر ایسے ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس سے معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے تباہی اور فساد پھیلتا ہے اس لیے شریف آدمی اس کے ذرائع معاش کا بندوبست کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی ذہانت کو کسی ایسے کام میں نہ استعمال کرنے لگے جس کی وجہ سے بعد میں ساری سوسائٹی کو اس سے تکلیف پہنچے اور اسی طرح جس آدمی میں کمینگی ہو اور ایسی چیزیں ہوں اپنا پیسہ اس کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے چاہیے کہ اس کی لگام رکھی جائے اور جب تک اس کے اخلاقیات اور یہ چیزیں درست نہ ہو جائیں پیسے کے متعلق اس آدمی کو سہولت نہ ملے ورنہ کمینے آدمی کا بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب پیٹ بھر جائے گا تو وہ پیسے کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرے گا وہ پیسے کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرے گا وہ اس پیسے کے ذریعے لوگوں کا جینا دوبھر بھی کر سکتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے متعلق کہا کہ اس سے بچنا ہے